دل مکہ و مدینہ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں مکہ اور مدینہ ہر مسلمان کو ہجرت اور جہاد کی یاد دہانی کراتے ہیں مشرقین نے مکہ کو جب مکہ نہ رہنے دیا تو ایمان نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ نے ایمان کو گھر دیا اس لیے مدینہ دارالایمان کہلایا وہ آج بھی دارالایمان ہے ایمان نے مدینہ میں جہاد کو پایا اور پھر جہاد کی اس سواری پر ایمان مکہ کو لوٹا اور مکہ کو دوبارہ مکہ مکرمہ بنا دیا اور پھر ایمان جہاد کی سواری پر ساری دنیا کو مکہ اور مدینہ سے جوڑنے کے لیے چلتا گیا چلتا گیا یوں ہر مسلمان کے لیے کامیابی کا ایک واضح نصاب سامنے آ گیا مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور پانچویں چیز نصرت سورہ انفال کے آخر میں غور فرما لیجئے دل باغ باغ ہو جائے گا اب ایک مومن کو اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت ہے یا نہیں اگر موجود ہے تو الحمد للہ الحمد للہ اور اگر کوئی کمی ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اسی طرح ہر مومن کو اپنے اعمال نامے میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت ہے یا نہیں اب آئیے اصل بات کی طرف وہ ہے دل کا شوق دل کا ذوق کیا ہمارے دل کا شوق مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا ہے تو بہت مبارک صد مبارک محاذوں والے مجاہدین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی روح مکہ مدینہ میں ہوتی ہے ان کو اگر جنگ چھوڑ کر مکہ مدینہ جانے کا کہا جائے تو آنسوں سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں اور جنگ کے میدان سے نہیں ہٹتے اور بالآخر شہادت کے بعد ان کو آخرت کے اس مقام کی نیشنلٹی اور شہریت مل جاتی ہے جو زم زم اور جبل عہد کے ساتھ جڑا ہوا ہے تب ان کی روحیں مکہ کی سیر کرتی ہیں اور مدینہ کے مزے لوٹتی ہیں اور ان کا مکہ اور مدینہ جنت تک پھیل جاتا ہے